میں اخلاص کے ساتھ کہنے سننے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق قطع فرمائے یہاں پر مقاصد رسالت کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور وہی روایت حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری اور اپنی والدہ کے خواب کا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ سے امت مسلمہ کو تو مانگ لیا کہ ہمارے خاندان میں ہماری اس فیملی میں ہمارے اس قبیلے میں اس نسل میں آگے جا کر ایک مسلمان امت بھی ہونی چاہیے لیکن امت مسلمان کیسے بنے گی ان کو اسلام کون بتلائے گا ان کی اسلام کی طرف رہنمائی کون کرے گا ظاہر ہے کہ اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہے تو رہبر کے طور پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک نبی کو مانگا اور یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مانگا ظاہر ہے کہ جب دونوں نے مانگا تو دونوں نے ہی اپنے خاندان میں نبی کو مانگا اور دونوں کا مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوتی تو پھر اشکال ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے بھی اس کا مصداق بنتے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ ہمارے حق میں قبول ہو گئی لیکن کوئی عیسائی یا یہودی یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر کعبے کی تعمیر کے دوران صرف دو بندے ہیں ایک حضرت ابراہیم علیہ نبینہ علیہ السلام اور ایک ان کے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ نبینہ علیہ وسلم اور یہ دونوں مل کر دعا مانگ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنے خاندان کے لیے مانگ رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہاں پر ذکر نہیں ہے جب ان کا یہاں پر ذکر نہیں ہے تو وہ اس دعا میں شامل نہیں ہے جب وہ اس دعا میں شامل نہیں ہے تو ان کی نسل سے جتنے نبی آئے ہیں وہ اس آیت کا اور اس دعا کا مصداق نہیں ہے اسی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مزدار حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی اور پیغمبر ہیں اس لیے کہ دعا ان دونوں نے مانگی اور دونوں نے مل کر اپنے اجتماعی خاندان کے لیے مانگی اور اس خاندان میں ایک ہی نبی آئے ہیں اور وہ نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مسند احمد میں اس کی تفصیل ہے اس روایت کی وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہی باتیں ذکر کی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی میں اس دعا کا نتیجہ ہوں یعنی اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور ابن جریر تبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو نقد کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے مگر اس کا اثر آخری زمانے میں جا کر ظاہر ہوگا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت اس کا اثر ظاہر ہوگا نبی مانگے اور نبی ایسے مانگے کہ حال والے عام نبی نہیں مانگے ورنہ مطلقاً کہہ سکتے تھے کہ نبی لیکن ایسا نہیں کہا دعا یوں کی کہ رب بنا و بات اے اللہ ان میں بھیج اللہ یعنی جو اہل عرب ہیں وہ نبی ایسا ہو کہ وہ اہل عرب میں آئے کہاں سے آئے کیا ایران سے آئے روم سے آئے چائنا سے آئے ہندوستان سے آئے کون سے علاقے سے آئے آگے دعا میں کہا کہ رسول منہم انہی میں سے آئے باہر سے نہ آئے کیوں اس لیے کہ گھر کا بندہ جب گھر میں زندگی گزارتا ہے تو گھر والوں کی نظر میں اس کی ایک ایک ادا ہوتی ہے اس کے اندر اچھائی ہے تو وہ بھی سامنے ہے اس کے اندر خامی اور عیب ہے تو وہ بھی سامنے ہے اور گھر کے بندے سے گھر والوں کے لیے فائدہ حاصل کرنا اور اس کو فالو کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے بنسبت باہر سے آنے والے کے تو دعا جی کی کہ رب بنا و بات اے اللہ رسول بھیج ان میں لیکن باہر سے نہیں بلکہ رسولاً منہم انہی میں سے اور کس کو بھیج رسول کو بھیج ظاہر ہے جی، یہ شاید پہلے آ چکا ہے کہ ایک ہیں نبی اور ایک ہیں رسول ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے مشکات میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ٹوٹل کتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں دنیا میں تو آپ نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پھر کہہ دیں کہ میں نے پوچھا کہ کمیر رسول و ان میں سے رسول کتنے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تین سو کے قریب رسول ہیں تین سو کے قریب رسول ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں اور ان میں سے تین سو کے قریب رسول آئے ہیں تو یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں کہ رسول رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان سے پہلے جو رسول آئے ہیں اور ان سے پہلے جس رسول پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے ان کے بعد آنے والے اس پیغمبر کو جس کو شریعت کی اصطلاح میں نبی کہا جاتا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ اسی پہ پرانے پیغمبر کے اصول کو بھی اپناتا ہے اس کی کتاب کو بھی اپناتا ہے اس کی شریعت کو بھی اپناتا ہے اور اسی کی تبدیل کرتا ہے اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نئے اصول دیے جاتے ہیں نئی کتاب دی جاتی ہے اور پچھلی شریعت کی کچھ باتوں کو منسوخ بھی کر دیا جاتا ہے یہ ہے رسول اور نبی میں فرق تو رسول کا مقام بڑا ہوتا ہے اور نبی کا مقام رسول کی بنسبت چھوٹا ہوتا ہے اور رسول کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بنسبت نبی کے تو لہذا سوال یہ کیا کہ رسول ہونا چاہیے صرف نبی نہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں ہی اکثر نبی آئے ہیں رسول بھی آئے ہیں نبی بھی آئے ہیں چونکہ بنی اسماعیل میں ایک نبی مانگ رہے تھے زیادہ کا سوال نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں ایک بندے کو مانگ رہے ہیں کہ ایک رسول بھیجیے تو اس میں کنڈیشن ایسی لگا رہے ہیں دعا میں یہ درخواستیں شامل کر رہے ہیں ساتھ کہ رسول ہوں عام نبی نہ ہوں ایسی امت ایسی فیملی ایسا خاندان ایسی قوم جس میں کبھی کوئی نبی آیا نہیں ہوگا تو اس میں اگر صرف نبی آئے تو وہ جس شریعت کو فالو کرے گا وہ بہت پرانی ہو چکی ہوگی اور وہ اتنی پرانی ہو چکی ہوگی کہ نئے زمانے کے لوگوں کے لیے شاید اس سے مناسبت مشکل ہوگی تو لہٰذا یہ دعا مانگی کہ نبی نہیں بلکہ نبی اور رسول دونوں وہ رسول ہونے چاہیے جب رسول ہوں گے تو کیا ذمہ داریاں ہوں گی تو پھر آگے خود ہی ذمہ داریوں کی تعین بھی کر دی یہ طلوع علیہم آیاتک وہ ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں ایک ذمہ داری ہے اور ظاہر کے آیات سے مراد قرآن ہے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں تلاوت عربی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو فالو کرنا کسی کی اتباع کرنا تلا یتلو کسی کے پیچھے چلنے کو کہا جاتا ہے لیکن یہ صرف قرآن ہے کہ اس کے پڑھنے کو بھی تلاوت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا عربی زبان میں اگر تلاوت کے لفظ کو استعمال کریں گے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کے پیچھے چلنا اس کو فالو کرنا اس کی اتباع کرنا اس کا مطلب اس کا پڑھنا نہیں ہوتا کوئی آدمی صحیح بخاری پڑھ رہا ہے اس کو تلاوت نہیں کہیں گے کوئی مسلم پڑھ رہا ہے اس کو بھی تلاوت نہیں کہیں گے کوئی اور حدیث کی کتاب دعاؤں کی کتاب پڑھ رہا ہے اس کو تلاوت نہیں کہیں گے اس کو قرع کہیں گے تلاوت جو ہے صرف پڑھنے کے لیے تلاوت کے لفظ کو استعمال کرنا یہ قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن کا خاصہ ہے قرآن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ورنہ اس کے اصل معنی جو ہے وہ اجتباع ہوتے یتو علیہم آیات یہاں پر چند چیزوں کی طرف انتہائی ضروری تنگی ان میں سے ایک یہ ہے کہ آج کل کی نئی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ بغیر سمجھے صرف قرآن کو پڑھنا رٹنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ بے فائدہ ہے یہ ایک عام بیماری ہے اسی وجہ سے نئے ذہن کے بہت سارے لوگ بچوں کو حفظ کرانے کے مقابل ہیں وہ حفظ کے قائم نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی پڑھاؤ اس کی تفسیر پڑھاؤ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ پڑھاؤ صرف بچے کو حافظ بنانا طوطے کی طرح اس کو رٹانا اس کا کیا فائدہ ہے یہ ایک عمومی سوال ہے اور ایک عمومی طور پر شبہ ہے جو آج کل ہمارا نو تعلیم یافتہ طبقہ پیش کر رہا ہے اور یہ خطرناک شبہ ہے اس شعبے کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ اتنی فضول چیز ہوتی تو یہ مقاصد نبوت میں سے کیسے ہوتی اگر قرآن کا پڑھنا قرآن کا حفظ کرنا اور قرآن کو یاد کرنا اگر یہ اتنا فضول چیز ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر کی دعا کیوں مانگتے کہ جو یہ کام کریں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ امت کو احسانات بتلاتے ہیں لقد من اللہ عالمین لقد لہ تحقیق قد بے شک تحقیق بے شک من اللہ اللہ نے احسان کر دیا امتحان کر دیا کس پر مؤمنین مؤمنین پر کیا احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ جب اس نے بھیجا انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول یہ تو آیاتی وہ کیا کرے گا تلاوت کرے گا اور آن پڑھ کر سنائے گا اللہ بطور احسان کے اللہ نے مسلمانوں کے لیے جنت تیار کی یہ نہیں کہا کہ من من اللہ اظہیہ الحم الحمجن یہ نہیں کہا اللہ نے مسلمانوں کو بہت ساری نعمتیں دیں لیکن منا کے لفظ سے کسی کے بارے میں احسان اس طرح کا نہیں جیت ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست کا معاملہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تم میں سے تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجے ہیں اور اس رسول کی امتیازی صفات یہ یہ ہیں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ تلاوت قرآن اللہ سب سے پہلی صفت کیا ہے تلاوت قرآن تو تلاوت قرآن دیکھ کر بھی ہوتی ہے زبانی بھی ہوتی ہے اور زبانی اسی وقت ہوگی جب کہ آدمی حافظ بنے گا تعلیم کا نمبر تو بعد میں ہے بنیادی چیز یہ ہے تلاوت قرآن اور خود احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرعید علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہونی تھی اس سال دو دفعہ قرآن سنایا تو وہ کیا دیکھ کر سناتے زبانی حافظ بنے حافظ بنے اس کو یاد کیا اور اتنے اہتمام سے یاد کیا اور اتنی کثرت سے پڑھتے رہتے نماز میں بغیر نماز کے اور ہمیشہ تلاوت کے ساتھ آپ مصروف بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو جب آپ اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی لمبی رکاتیں ہوتی اور اتنا زیادہ قرآن پڑھتے کہ پیر مبارک آپ کے سوچ جاتے اور جب میں کہتی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اول تو ہے نہیں اور اگر تھوڑی بہت لفزش کا امکان بھی ہو تو اللہ نے پہلے ہی سے کہہ دیا یک فرق اللہ ما تقدم من قدم کا و مات اخر آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آپ اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا کرتے کہ افالا اکونا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو یہ شبہ انتہائی غلط ہے اور یہ قرآن کی حقیقت کو سمجھ نہ سمجھنے کی وجہ سے اور قرآن کی حقیقت سے جہادت کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے ورنہ ایک مسلمان کو تو یہ شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے جس رسول کو بھیجا اس کے تین مقصد بدلا دیا پہلا مقصد بتلا دیا تلاوت قرآن اور تلاوت قرآن عام ہے وہ حافظ کی تلاوت بھی ہوتی ہے وہ دیکھ کر پڑھنے والے کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت عموماً زبانی ہوتی تھی دیکھ کر آپ کی تلاوت کے بارے میں کوئی زیادہ ذکر ملتا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یاد کرنے کی اتنی فکر تھی کہ اللہ کو روکنا پڑا لاتا اوجل بھی قرآن یعنی جب جبر السلام آتے اور وہی لاتے اور وہ پڑھنا شروع کرتے تھے تو کون سی جی ہاں لا تحرک کر دیتا آ جائے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ جلدی جلدی پیچھے پیچھے ریپیٹ کر رہے ہیں نا دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے آپ کا مقصد یہ ہے لتا جذبی تاکہ کہ آپ جلدی کریں اس لیے کہ قرآن اتارنے والے ہم ہیں تو اس کو آپ کے سینے میں بٹھانے والے محفوظ کرنے والے بھی تو ہم ہیں ان علینا نہ بے شک ہمارے ذمے ہے جم اس کو آپ کے سینے میں آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا وقرآ ہو اور پھر آپ کو اس کی توفیق دینا کہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اللہ ان علینا جب آہ وقرآن تو اللہ کو روکنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فس کی اتنی زیادہ آپ کو اشتیاق تھا اور اتنی اتنی زیادہ آپ کو اس کی محبت تھی تو یہ شعبہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ نادید قوتوں کا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کو یا قرآن کو ان چیزوں سے مٹایا تو نہیں جا سکتا حضرت شاہ عبدالعزیز محسد محدی نبی رحم اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں جب یہ لوگ جا کر ہندوستان پر قابض ہو گئے تو انہوں نے کیا حرکت شروع کر دی کہ جگہ جگہ سے قرآن لا کر اس کو جلانا شروع کر دیا یہ کرتے کرتے شاہ عبدالعزیز عزیز محدید رحمہ رحم اللہ کے مدرسے پہ بھی پہنچے دہلی میں تو جب اس وہ سمجھ گئے کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہاں بیٹھو ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا جو وہاں پر حافظ بن چکا تھا اور اس کو کہا کہ بیٹے الحمد سے پڑھنا شروع کر دو قرآن کو جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا مسلسل پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو یہ ان انگریزوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اس کے سینے سے کیسے مٹھاؤ تو پھر یہ رک گئے جب وہ چھوٹے بچے نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر یہ گئے ایک دفعہ بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن ہے عبرت والا قصہ صاحب سے ایک دفعہ ان کا کوئی پادری وہاں پہنچا اور اس نے اپنی بائبل کے ساتھ کچھ مثالیں لگائے ہوئے تھے کیمیکل ایسے کیمیکل جس کی وجہ سے آگ اس پر اثر نہ کر سکے اور پھر کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا قرآن حق ہے اور سچ ہے ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے قرآن کو لے دو اور میں اپنی بائبل کو لیتا ہوں اور دونوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں جو جل جائے وہ باطل پر ہے جو نہ جلے وہ حق پر ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اس طرح کی گڑبڑ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ پادری صاحب مزہ تو تب آئے گا کہ آپ اپنی بائبل کو سینے سے چمٹا کر آگ میں چھلانگ لگائیں اور میں اپنے قرآن کو سینے سے چمٹا کر آگ میں چھلانگ لگا دوں جو انسان جل جائے وہ بات پر ہے اور جو نہ جلے وہ حق پر ہے بس یہ کہنا تھا کہ وہاں سے بھاگ گیا اس کو تو پتہ تھا کہ وہاں چکر بازی کی تھی اب بدن پر تو اس نے کیمیکل لگایا نہیں تھا تو بھاگ گیا وہاں سے خیر بہر حال یہ تو علیہم آ جاتی ہے تلاوت قرآن اور ظاہر ہے کہ جب تلاوت قرآن ہے قرآن کو پڑھ کر سنانا تو پڑھ کر سنانے کے بھی کچھ آداب ہیں کچھ فرائض ہیں سب سے پہلا فریضہ جیسے علامہ بغدادی ادوس رحم اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ دو چیزوں کا اہتمام تلفظ بالقرآن اور کیفیت ادا یہ دونوں سے ہی ہونے چاہیے تلفظ بالقرآن یعنی قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے کہ جبرعید علیہ السلام نے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کو سنایا ہے یہ مستقل اس کا ادب ہے اور کیفیت ادا کون سے لفظ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ بھی مستقل اس کا ادب ہے اسی کو تجوید کہا جاتا ہے قرآن کو کیسے پڑھا جائے کون سے لفظ کو کیسے پڑھا جائے اس کو کیسے ادا کیا جائے تلفظ کرنا یعنی اس کو پڑھنا اور ادائیگی یعنی کس طریقے سے پڑھنا یہ دونوں چیزیں قرآن کی بنیادی آداب اور فرائض میں سے ہیں ورنہ تلاوت کے اعتبار سے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام سے ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی وہ اہل زبان تھے ان کے سامنے قرآن پیش کر دیتے کہ بھائی یہ نازل ہوئی اور وہ اپنے اپنے طور پر پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں ایسا نہیں کیا گیا قرآن میں مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ کا مدرسہ بنایا اور وہاں پر صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے تھے یاد کراتے تھے اور اسی تلفظ کے ساتھ اس ادائیگی کے ساتھ جو امت تک آج پہنچی ہے جس کو تجویز کہا جاتا ہے یہ قرآن کے آداب میں سے جی بھی ضروری ہے تلاوت کے آداب میں سے ایک جی بھی ہے یتلو علیہم آیاتی ہی کہ آپ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور پھر پڑھ کر سنانے کے لیے جس طرح ان چیزوں کا تلفظ اور ادائیگی ان دونوں کا درست ہونا ضروری ہے اسی طرح ظاہر ہے کہ قرآن کو صرف لذت کے لیے تو نہیں پڑھا جائے گا اور نہ سنا جائے گا بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں اور وہ مقاصد کیا ہیں کہ قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اس مطالبے کو پورا کرنا اصل مقصد تو یہ ہے اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کچھ قوموں کو اٹھائے گا کچھ قوموں کو اٹھائے گا ویضع به آخرین اور اس کتاب ہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گرائے گا اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت اللہ کا علیک قرآن یا تیرے حق میں حجت بنے گا اور یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ لڑنے والی چیزیں سفارش کے بارے میں بھی اور نقصان پہنچانے کے اعتبار سے بھی جنہوں نے ان کو ان کا حق ادا نہیں کیا وہ وہاں پر بھی لڑیں گی اور جنہوں نے حق ادا کیا وہ اس کی حمایت میں بھی لڑیں گی مخالفت میں بھی لڑیں گی اور حمایت میں بھی لڑیں گی بنیادی طور پر دو چیزیں بہت زیادہ ہیں ایک قرآن اور ایک سد رحم جس طرح کی حدیث میں صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے قرآن اور سد رحم جس نے قرآن کا حق ادا کیا جس نے قرآن کا حق ادا کیا تو قرآن اس کے حق میں لڑے گا اور اتنا لڑے گا اتنا لڑے گا کہ اس کو جنت میں پہنچا کے رہے گا اور جس نے اس قرآن سے روگردانی کی اس سے پیٹ کو پھیر دیا اور اس کو صرف تبرکات کے لیے سمجھ دیا اور اس کو صرف تعویذوں کے لیے اور عملیات کے لیے سمجھ دیا تو یہ قرآن پھر اس کے خلاف لڑے گا اور اس کو دو میں پہنچا کے رہے گا تو قرآن کا ہم ایک یہ کہ تلاوت دوسرا یہ کہ کیفیت ادا تیسرا یہ کہ تلفظ اور چوتھا یہ کہ قرآن جو ہم سے مانگ رہا ہے اس پر عمل یہ ہے تلاوت قرآن اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پانچویں چیز ہے یقین کا ہونا یقین کا ہونا اور جس کا یقین اس قرآن کے برحق ہونے میں جتنا زیادہ ہوگا تو یہ قرآن اس کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گا صاحب مشکار نے بے کی شعب الایمان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے اور یہ جی آلود ہو جاتا ہے اور اس کو دور کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت اور ایک اور حدیث نقل کی ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت غالباً اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے یہ ذکر سے اس میں زیادہ ثواب ہے ذکر سے اس میں زیادہ ثواب ہے اور تسبیح و تحلیل وغیرہ جو ہے یعنی ذکر کرنا اس میں روز اس میں صدقے سے زیادہ ثواب ہے اور صدقہ دینا اللہ کے راستے میں اس میں روزہ رکھنے سے نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ہے اور نفلی روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کو دو زخی آگ سے بچاتا ہے یہ اس کے لیے ڈھال بنتا ہے تو سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہوئی قرآن کریم کی ہوئی اور کیوں نہ ہو یہ کلام ہی اس کا ہے جو افضل ہے جو مالک ہے جو خالق ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے جو ہماری ہر چیز کا ہر سانس کا مالک ہے تو جب وہ سب سے افضل اور اس کی افضلیت اس کا کمال اور اس کی نعمتیں اس کے احسانات اس کا جمال یہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کی طاقت میں آ ہی نہیں سکتی اس کسی کے بیان میں نہیں آ سکتی کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گئے ہم کی تیری پہچان یہی ہے اللہ کے بارے میں ہے دل میں تو آ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیسا ہوگا کیسی شکل یہ سمجھ میں نہیں آتا بس دل میں تیرا آنا اور سمجھ میں نہ آنا بس جان گئے ہم کی تیری پہچان یہی ہے اللہ یہی تیری پہچان تو اس کے افضل ہونے میں تو ظاہر ہے کہ کوئی شک ہی نہیں آگے فرمایا کہ وہ الکتاب والحکمہ دوسرے نمبر پر کہ وہ قرآن کی تعلیم بھی ان کو دے اور حکمت یعنی اپنی سنت کی تعلیم بھی ان کو دے راجی یہی ہے اس میں دوسرے بھی بیان کیے گئے ہیں لیکن جو مشہور تابعی ہیں قطعہ ابن الدعام رحمہ اللہ مشہور مفسر اور محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم و سننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم اور دوسرے جو محقق قسم کے مفسرین ہیں ان سب کے نزدیک حکمت سے مراد سنت رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے ارشادات آپ کے افعال آپ کی تقریرات جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جن جن چیزوں کو بھی جن حالات کو نسبت ہے تو حکمت سے وہی مراد ہے تو اس نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن اور دوسری ذمہ داری یہ ہے تعلیم قرآن قرآن کو پڑھ کر سنانا اور قرآن کو سکھانا اور ظاہر ہے کہ قرآن کو سکھانا جو ہے پھر اس کا تعلق قرآن کے معانی کے ساتھ ہے پہلے قرآن کو سیکھنا یعنی اس کے الفاظ کو سیکھنا یہ پہلی اسٹیپ ہے اور جب آدمی اس میں کامیاب ہو جائے تو دوسرے نمبر پر پھر آئے گا تعلیمی کتاب قرآن کا کے الفاظ جو ہیں وہ تو صحیح ہو گئے اب ان کا ترجمہ کیا ہے اس میں ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ہمیں کون سے کام کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ یہ کام کرو اور کون کون سی چیز ان سے روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو ان سے بچ جاؤ تو یہ جی، ساری چیزیں عقائد کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے باطل فرقوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے یہ قرآن کے تقریباً مختلف مضامین ہیں انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کا قرآن میں بیان ہوتا ہے جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کا قرآن میں تفصیلی بیان ہوتا ہے عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ جتنی بھی ہیں یہ جی بھی ایک مستقل موضوع ہے جس کا قرآن میں بیان ہوتا ہے اور باطل فرقے مشرقین مکہ اور نجران کے عیسائی مدینہ کے یہود منافقین یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کا باقاعدہ قرآن میں بیان ہوتا ہے ان لوگوں کے دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر دلائل کی مختلف قسمیں ہیں ان کے اعتبار سے ان کی تردید کی جاتی ہے قرآن میں تو یہ مختلف موضوعات ہیں اس کے علاوہ عبر ہیں عبرت کی باتیں ہیں قصص ہیں قرآن نے پچھلی امتوں کے قصے سنائے ہیں کہ ان سے کیا کیا عبرتیں حاصل ہوتی ہیں انبیاء کرام علیہ مصلاۃ وسلام کے قصے ہیں پچھلی امتوں کے فرما برداروں کے نا فرمانوں کے اور امثال ہیں مثالیں ہیں کہاوتیں ہیں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے تو یہ مختلف موضوعات ہیں جن کا قرآن میں باقاعدہ بیان ہوتا ہے اور بڑی تفصیل سے بیان ہوتا ہے تو قرآن صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ اس کے معانی بھی ہیں ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ آیت ظاہر و بطن ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ظاہر یہی ہے جو ہمیں الفاظ کی صورت میں نظر آتا ہے اور باطن وہ حقائق ہیں وہ راز ہیں اور وہ معانی ہیں جو معانی کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے قرآن میں ہیں لیکن لوگوں کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پاتی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہم الرجال تو باہر دوسرے نمبر پر یہ اور ظاہر ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا اگر نیت صحیح ہو تو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں اتنی زیادہ فضیلت شاید شہید کے لیے بھی بیان نہیں کی گئی ہے جتنی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے بیان کی گئی ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان کے پاس ایک آدمی سفر کر کے شام پہنچا اور کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث میں نے آپ کے بارے میں سنی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے تو میں اس حدیث کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں جب انہوں نے اس کی اس مشقت کو دیکھا تو وہ حدیث تو بعد میں سنائی پہلے ایک اور حدیث سنائی وہ حدیث کیا ہے کہتے ہیں کہ فعنی سمعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقول آپ فرماتے تھے من صلاح کا طریقاً جو آدمی ایسے راستے پر چلے ایسے راستے پر چلے یل تمیسفی ہی جس راستے میں وہ علم کو تلاش کر رہا ہے جس راستے میں وہ علم کو تلاش کر رہا ہے جو آدمی ایسے راستے پر چلے کہ جس راستے میں وہ علم کا متلاشی ہے علم کو تلاش کر رہا ہے سہل اللہ لہو بھی طریقاً من طرق الجنہ تو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کو اللہ اس کے لیے آسان بنا دے گا ایک پھر آگے فرمایا کہ وہ ان الملا تضع اجنحتها رزل طالب العلم فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے ہیں پھر آگے فرمایا کہ وہ ان عالم اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی ان ان لوگوں کے مصداق بنا دے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہتے ہیں وہ ان عالم فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جو فی جو فیج اللہ اکبر فرمایا کہ عالم جو ہے اس کے لیے جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جتنی مخلوق من عام ہے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے وہ سب اور پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں ہیں وہ سب یہ سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے آسمانی مخلوق زمینی مخلوق سمندری مخلوق سب کے سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے پھر آگے فرمایا کہ وہ ان فضل عالمی عالد عابدی کا فضل قمری لدری اعلی سا کوب فرمایا کہ عالم کی عبادت جو عالم ہے اس کی فضیلت ایسے آدمی پر جو عالم نہیں ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے عابد ہے اس پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی اور یہ آگے جو فرمائے تو بڑی بشارت بھی ہے لیکن بہت خطرے کی ذمہ داری بھی ہے آگے فرمایا کہ وہ ان رسط العمبیہ علما جو ہیں یہ ایک دو نہیں بلکہ سارے نبیوں کے نائب اور وارث ہیں ہیں خلیفہ حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کے نائب ہیں ایک ایک عالم ہر پیغمبر کا نائب ہے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش انبیاء کا یہ نائب ہے ایک ایک عالم پھر آگے وضاحت کر دی کہ لالچ کا زمانہ بھی آئے گا ہرس کا زمانہ بھی آئے گا پیٹ کے پجاری بھی آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر انبیاء کے میراثوں کے دعوے شروع کر دیں ان کی وراثت کے دعوے شروع کر دیں اور انبیاء کے خاندانوں والوں کو لوٹنا شروع کر دیں کہ ہم ان کے وارث ہیں زیادہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو اس لیے کہ ہم وارث ہیں تم تو ہو نہیں تو آگے وضاحت کر دی کہ وہ ان الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہما انبیاء نے اپنی میراث میں دینار اور درہم کو یعنی سونے اور شاندی کو نہیں چھوڑا و ان نما ورسول علم انہوں نے علم کو چھوڑا فمن اخذ اخذ بحظ وافر جس نے اس علم کو حاصل کیا تو اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا اب یہ حدیث ہے ترمیزی ابو داود ابن ماجہ مسند احمد دارمی وغیرہ سب نے اس کو روایت کیا ہے اور سند علی حدیث سے ہی ہے اب یہ اس کی فضیلت ہے علم کی اور ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت شاید کسی شہید کی بھی نہ ہو جو ایک عالم کے لیے اور طالب علم کے لیے اللہ نے بیان کیا ایک طرف اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کو نبیوں کی میراث مل رہی ہے دوسری طرف اس کی ذمہ داریاں وہ بھی انتہائی خطرناک حساس ذمہ داریاں ہیں اگر معمول اسی اس نے غفلتیں کی تو اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ اتنا برا انجام بھی کسی کا نہیں ہوگا اللہ ہم سب کی ان رسوائیوں سے حفاظت فرمائے مشکات ہی میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی عالم کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے بے دینی کی وجہ سے لالچ وغیرہ کی وجہ سے گندے مقاصد کی وجہ سے جب دوزخ میں جائے گا تو دوزخ میں اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اس کے بدن سے جتنی آنتیں ہیں یہ باہر نکل جائیں گی دوزخ میں گر پڑیں گی اور یہ اپنی آنتوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے کہ گدے کو پنچکی کے ارد گرد گھمایا جاتا ہے سارے دوزخی اپنے عذاب کو بھول کر آ کر اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہوا تو تو ہمیں اچھا راستہ بتاتا تھا اور برے راستے سے روکتا تھا وہ کہے گا کہ کن تو آمرکم ولا آتی ہے وہ انہا و آتی ہے اللہ ہم سب کی رسوائی سے کہتے ہیں کہ وہ کہے گا جواب میں کہ میں تمہیں تو اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس کو نہیں کرتا تھا اور تمہیں گناہ سے روکتا تھا اور خود نہیں روکتا تھا یہ اس کا انجام ایک طرف فضیلت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ نبیوں کا وارث نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میری وارث ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسن اور حسین میرے وارث ہیں نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی اور عباس اور حمزہ میرے وارث ہوں گے بلکہ یہ فرمایا کہ جو عالم ہوگا وہ افغانستان کا ہے تو بھی میرا وارث ہے وہ ہندوستان کا ہے تب بھی میرا وارث ہے وہ بنگلہ دیشی ہے تب بھی میرا وارث ہے وہ عرب ہے یا عجم یا کہیں کا بھی ہے وہ انگریز ہے یا عربی کوئی بھی ہے اگر وہ مسلمان ہے عالم ہے تو میرا وارث عموم اس میں اتنا اور اتنا بڑا مقام دیا کہ سارے نبیوں کا اس کو وارث بنا دیا اور ظاہر ہے کہ جو نبی کی میراث پر بیٹھتا ہے اس کی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ آخرت میں بھی وہی ہوگا جو اس نبی کا ہے اس لیے کہ نائب ہمیشہ اپنے اصل کی طرف جاتا ہے اور دنیا میں اس کو اتنا اعزاز اور اتنی زیادہ دعائیں کہ مچھلیاں اس کے لیے دعائیں انسان اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں چیمٹیوں تک اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں لیکن اگر اس نے اپنے اس منصب کا حق ادا نہ کیا تو دوسری طرف پھر وہ بھی تو جہاں فضیلتیں حد سے زیادہ ہیں وہاں اگر تھوڑی سی بھی غفلت ہو گئی تو پھر عذاب بھی ایسے ایک اور حدیث ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اصل میں علماء کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ علماء ہیں جن کو ربانی کہا جاتا ہے یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دن رات یہی فکر ہوتی ہے کہ نبی کی امت کسی طرح دوزخ سے بچ جائے ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں وہ بیدار سے بچ جائیں وہ شرک سے بچ جائیں وہ رس رسوم اور رواج سے بچ جائیں وہ بے دینی اور دنیا داری سے بچ جائیں وہ دیندار پرہیزگار بن جائیں وہ اپنے بچوں میں اور غیر کے بچوں میں فرق نہیں کرتے لوگوں پر محنت بھی کرتے ہیں لوگوں کے تعانے بھی سنتے ہیں ان کی باتیں بھی سنتے ہیں فقیروں کی طرح آتے ہیں دنیا میں فقیروں کی طرح رہتے ہیں اور فقیروں کی طرح چلے جاتے ہیں یہ تو وہ علماء ہیں جو علماء ربانی ہیں اور یہی حقیقت میں نبیوں کے وارث ہیں لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں کہ جو نام کے تو عالم ہیں اور انہوں نے علم پڑھا بھی ہے ایسا بھی نہیں کہ نہیں پڑھا لیکن ان کی نظر کسی کی جیب پر ہوگی کسی کے گھر پر ہوگی کسی کی عزت پر ہوگی وہ لوگوں کے صحیح عقیدے سے لوگوں کو صرف اس لیے روکتے ہیں کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے وہ لوگوں کو صحیح سنت کے راستے سے صرف اس لیے روکتے ہیں کہ اگر یہ سنت کے راستے پر چل پڑے تو ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے ہماری آمدن بند ہو جائے گی ہم نے جو ان پر مختلف ناموں سے ٹیکس لگائے ہیں وہ بند ہو جائیں گے تو جی علماء سو کہلاتے ہیں جی علماء سو کہلاتے ہیں اور اس طرح کے علماء کے بارے میں حدیث میں فرمایا ہے کہ اس زمانے کے علماء یعنی اس طرح کے علماء جو ہیں شر من تحت عدیم سما آسمان کی چھت کے نیچے جتنی مخلوق رہتی ہے ان ساری مخلوق میں سب سے بدترین لوگ یہی ہوں گے اتنا نازک ہے دنیا میں تو انسان کی جتنی روزی دکھی گئی ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہے گی اس کے بغیر وہ مر ہی نہیں سکتا ہم جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں حتیٰ تک میرے رسکا ہے اللہ و ان فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه جمعہ کے خطبے جمعے ہم سنتے رہتے ہیں الا بیدار ہو کر سنو کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا حتی تستخ رزقہ یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا نہ کرے جو رزق اللہ نے اس کے لکھا ہے وہ رزق وہ سارے پورا نہ کرے اس کے بغیر اس کو موت نہیں آئے گی تو جب تمہارے تقدیر میں جتنا رزق لکھا گیا ہے وہ ہر حال میں تمہیں ملے گا تو آگے پھر چند باتیں کہیں کہ فتق اللہ پھر اللہ سے ڈرو ناجائز راستوں کو اختیار نہ کرو رزق کو حاصل کرنے کے لیے چوری ڈکیتی کو نہ اختیار کرو اور سود اور حرام اور شراب اور دوسرے جو محرم کاروبار ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان راستوں کو اختیار نہ کرو ڈکیتیوں کو شوریوں کو اختیار نہ کرو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دو مشتبہ چیزوں سے فراڈوں سے چیٹنگ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دو فتق اللہ و اجمل فی طلب طلب میں اچھے راستے کو اچھے طریقے کو اختیار کرو وہ توقع دوا اس کے بعد اللہ پر توقع کرو اور جب تم تینوں تینوں کام کرو گے تو تم محسن بن گئے تم نیک بن گئے اور جب نیک بن گئے فعم اللہ یحب المحسنین تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو اگر کوئی انسان اللہ کا محبوب بن جائے اس کو اور کیا چاہیے اگر کوئی اللہ کا محبوب بن جائے اس کو تو سب کچھ مل گیا جو اللہ کا محبوب بن گیا تو اس کو جنت مل گئی اس کو نبی کی سفارش مل گئی اس کو اللہ کا قرب مل گیا اس کو نبی کی معیت مل گئی اس کو تو سب کچھ مل گیا دنیا میں کوئی ایسی نعمت رہی نہیں جو اس کو نہ ملے جو اللہ کا محبوب بن چکا ہے ان اللہ المحسنین تو تم محسن بن گئے نیک بن گئے اور جب نیک بن گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے تم اللہ کے محبوب بن گئے تو غلط راستے کو علم میں خصوصاً علم کو اس کے لیے استعمال کرنا یہ بہت زیادہ کمینہ پن ہے علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا اس سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں چوری چوری ہے ایک عام آدمی چوری کرے وہ بھی چوری ہے ایک عام آدمی چوری کرے وہ بھی چوری ہے ایک چور چوری کرے وہ بھی چوری ہے ایک نشئی آدمی جو ڈرگز وغیرہ کا عادی ہے وہ چوریاں کرتا رہتا ہے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ اگنور کر دیں اس کو کوئی برا بلا نہیں کہتا لیکن اگر کسی خاندان کے معزز آدمی نے چوری کی سب اس کو برا کہتے ہیں کسی مالدار آدمی نے جس کو چوری کی ضرورت نہیں تھی اس نے چوری کر دی تو لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں اور اگر کسی عالم نے چوری کر دی تو یہ تو سب سے بڑی یہ بری خبر ہوتی ہے اور وہ اتنا بدنام ہو جاتا ہے اتنا بدنام ہو جاتا ہے کہ پھر میڈیا پر اور ساری چیزوں پر اور ایک تو دنیا کی رسوائی ہے آخرت کی جو رسوائی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی پوری زندگی اگر اس طرح نافرمانیوں میں گناہوں میں گزرتی ہے اس کی مثال تو کالے کپڑے کی ہے کالے کپڑے پر جتنا بھی گن ڈالو نظر نہیں آئے گا اور ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی مثال سفید کپڑے کی ہے سفید کپڑے میں اگر چھوٹے سے داغ بھی لگ جائے وہ دور سے نظر آئے گا تو بدنام ہوگا فرق ہے اس میں تو علم کو اس کے لیے استعمال کرنا دنیا تدبی کے لیے دنیا کو کمانے کے لیے یہ انتہائی خصیص کمینہ اور ذلیل ترین حرکت ہے اور ایسا آدمی اللہ کے ہاں سب سے بڑا مجرم ہے مسلمانوں میں جتنی سخت سزا اس کو ملے گی جیسے ابھی میں نے حدیث میں بتلا ہے کہ اتنی سخت سزا کسی اور کو نہیں ملے گی بلکہ ایک اور حدیث ہے اس میں تو یہاں تک کہا ہے کہ قیامت کے دن تین آدمیوں کو بلایا جائے گا میدان حشر میں سب کے سامنے ان میں ایک وہ عالم بھی ہوگا جس کا مقصد علم کو طلب کرنے سے دنیا میں اپنی شہرت حاصل کرنا اور دنیا میں ریاکاری اور دنیا کے مقاصد ہی چیزیں تھیں وہ اپنے علم کے طلب کرنے میں مخلص نہیں تھا اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کی نہیں تھی تو ایسے آدمی کو بھی بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تم نے ہم علم کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا اس علم کا تم نے کیا حق ادا کیا تو یہ کہے گا کہ اے اللہ رات دن میں پڑھاتا رہا تمہارے قرآن کو اور علم کو میں پھیلاتا رہا اور میں نے دن رات اس کے لیے محنت کی تو آگے سے جواب ہوگا کہ تو جھوٹا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا صرف یہی سوال ہوگا اس سے اور پھر کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تجھے بڑا علامہ کہا جائے تجھے بڑا قاری کہا جائے اور تیری خوب شہرت ہو اور تو تیر آگے پیچھے لوگ گھومے پھریں وہ مقاصد تجھے دنیا میں مل گئے اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو الٹا کر کے دو زخم پھینک دو ان رسوئل سے اللہ تو باہر حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے قرآن مجید کی تلاوت قرآن کی تعلیم اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم تو آگے ہے تسکیہ نفس تو ایک انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں دو بات دو دفعہ اور درس ہوگا ایک درس ہوگا حکمت کے بارے میں یعنی سنت کے بارے میں کہ ہم حدیث کو کیوں مانتے ہیں اور حدیث کے بغیر ہم کیوں نہیں چل سکتے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں اور ان کے دلائل کا کیا جواب ہے جی چونکہ آج کل یہ وبا یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے تو اگلا درس ان شاء اللہ اس کے بارے میں ہوگا اور اس کے بار والا درس جو ہے وہ تسکیہ نفس اور تصور وغیرہ کے بارے میں ہوگا پھر ان شاء اللہ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھیں گے لیکن اگلے ہفتے درس نہیں ہو سکے گا اس کے بعد والے ہفتے میں ہوگی گیا ان شاء اللہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ درس نہیں ہے اس کے بعد والے ہفتے میں ان شاء اللہ درس ہوگا اب اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں اچھا جی, جی۔ سورج سورجو نہیں ہوا شاہ صاحب صرف آپ ہی سے سن رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے اور لوگ پڑھ کے سناتے ہیں کہ حضرت بلال کو نہ اذان میں تاخیر ہو گئی اور جب تک وہ اذان نہیں اذان نہیں دی اس وقت تک سورج نہیں ہوا یہ موضوعات میں سے ہے اس کے بازار کو یا فکر نہیں دیتے جی اچھا سوال ہے یہ اچھا سوال ہے یہ واقعی یہ آج کل کی وبا ہے دیکھیں چند چیزیں اچھا خیر دیکھیں یہ چند چیزیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ مثلاً کون سے درود پڑھنا چاہیے کون سے نہیں پڑھنا چاہیے تو کچھ درود ایسے ہیں کہ جو لوگوں میں مشہور ہیں ان میں سے ایک ہے درود لکی ایک ہے درود تاج ایک ہے دعائے گنج العرش تو اس طرح کی کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں تو یہ جو ہیں یہ درود وہ ہیں جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات صحابہ کرم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں یہ بعد میں لوگوں کی ایجاد ہے اور اپنے طور پر لوگوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور اس کے شروع میں جو فضائل لکھے جاتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اب یعنی جہازت کی انتہا ہے نا اب دعائے گنج و لارش دعا تو عربی کا لفظ ہو گیا اب گنج عربی ہے تو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اردو بولتے تھے اچھا درود لکھی اب لکھی کون سا لفظ ہے یہ اردو ہے یا عربی ہے اردو ہے نا جہازت کی کتنی بڑی انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بولتے تھے آپ تو اردو فارسی پنجابی نہیں بولتے تھے تو یہ بعد کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کا اس حقیقت سے کوئی تھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو عہد نامہ کہا جاتا ہے اور عہد نامے کے بارے میں باقاعدہ یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ کفن میں اس کو رکھ رکھ کر اس کو دفن کیا جائے تو اس طرح یہ ہوگا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا تو عہد نامہ اب نامہ جو یہ فارسی زفظ ہے عہد نامہ یعنی وعدہ نامہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارسی بولتے تھے نہیں بولتے اب تو عربی بولتے تھے تو پھر یہ کہاں سے نامہ آپ نے بنایا تو یہ بات کی پیداوار ہے کچھ درود ایسے ہیں درود واقعی کچھ زیادہ مشہور ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ اختیار کی ضرورت ہے اور سب سے افضل درود وہی ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے اور درود ابراہیم وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور کچھ دوسرے درود بھی ہیں جن کے اپنے فضائز ہیں مثلا ان میں سے ایک درود یہ بھی ہے اس کو حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں نقل کیا ہے اور علامہ جداد الدین سیوتی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے در منصور میں لیکن اس یہ کئی سندوں سے آیا ہے یہ درود جو ہے یہ کئی سندوں سے آیا ہے اس کی کئی سندیں ہیں مثلا کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے تو انفرادی طور پر تو چونکہ ہر سند ضعیف ہے بعض تو انتہائی ضعیف ہیں اور بعض کم درجے کی ضعیف ہیں لیکن چونکہ یہ فضائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور فضائد کے بارے میں محدثین کا اصول یہ ہے جیسے کہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے جو سہائے صدہ کے سارے مصنفین کے استاد ہیں اور امام بہنی فرحم اللہ کے معنی شاگردوں میں سے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادا جاء الحلال والحرام شددنا و ادا جاء الفضائل رخصنا جب مسئلہ آتا حلال اور حرام کا تو ہم حدیث کی جرح کے بارے میں انتہائی سختی کرتے اس میں کسی طرح کی کمزوری کو برداشت نہیں کرتے لیکن جب فضائل کا معاملہ آتا تو ہم اس میں تھوڑی سی ڈھیل دیتے اس میں زیادہ سختی نہ کرتے تو اگرچہ انفرادی طور پر اس کی ہر صنعت ضعیف ہے لیکن مجموعی لحاظ سے چونکہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور فضائد میں اس طرح کی حدیث چھت جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو حسن غیرہی ہی کے درجے میں رکھا جاتا ہے اس فضیلت کو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز والا درو جو ہے وہ ان سارے درودوں سے زیادہ افضل ہے اور اس میں سب سے زیادہ ثواب ہے اور کوئی سوال آپ نے اچھا سوال کیا اور یہ سوال میں نے اور مولانا سعید سیدھا دونوں نے بورڈن میں مبتد عثمانی صاحب سے کیا تھا جب ان کا پروگرام ہوا تھا میرے ذہن میں تھا تو میں نے کیا یہ مورگیج جو ہے اس کے بارے میں مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو اس کا موقع نہیں تو فائننس ایک مستقل ٹاپک یا موضوع ہے اور لیکن سر سا جو ہمیں معلوم ہے مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں مورگیج کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک عام جو سودی بینک ہیں یہ کرتے ہیں اور ایک وہ بینک یا جو اسلامک کہلاتے ہیں یا سودی بینکوں نے وہ برانچ کھولے ہوئے ہیں اسلامک مورگیج کے نام سے وہ کرتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے سودی بینکوں والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے کوئی مکان خریدنا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اس مکان کی ویڈیو لگائیں گے کہ اس وقت جو ہے اس مکان کی پرافٹ یعنی اس کا اس کی اصل قیمت کتنی ہے اور آپ کا سودا کتنے میں ہوا ہے اور وہ آپ کو اس میں کتنے پیسے مارگیج کے طور پر دیں گے مثلا آپ نے ایک لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ کا مکان لیا اور وہ سارے کے سارے پیسے آپ کو دے رہے ہیں یا آپ یوں کہیں کہ میرے پاس دس ہزار یا بیس ہزار ہیں باقی آپ دے دو تو پھر وہ دو کام کرتے ہیں ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کے مکان پر اگر کوئی اور پراپرٹی ہو تو چاہے آپ اپنی اس پراپرٹی کو ڈپازٹ کے طور پر ان کے پاس لکھوا دیں یا اگر آپ کا کوئی اور جاننے والا ہے جو آپ کے ریفرنس کے طور پر اور گارنٹی کے طور پر وہ اپنی پراپرٹی دکھوا دے دونوں طریقے چلتے ہیں تو وہ جس کو ہم اردو میں رہن یا گروی کہتے ہیں وہ اس نیت سے وہ رکھتے ہیں لیکن ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مرغج ادا کرنے میں فیل ہو گئے تو وہ اس پراپرٹی کو ہضم کر جاتے ہیں تو بہرحال ایک تو یہ کہ وہ آپ سے پراپرٹی لکھواتے ہیں دوسرا یہ کہ مثلا اگر انہوں نے آپ کو ایک لاکھ پاؤنڈ دینے ہوئے مارگیج کے لون کے تو وہ اندازہ کریں گے جب آپ کی قسطیں بنائیں گے کہ مثلا آپ نے اگر بیس سال میں یہ قسطیں واپس کرنی ہیں مہینے کی جو بھی قسط بنتی ہے تو ان بیس سالوں میں وہ بیٹھ کر آپ اس میں سوچتے ہیں کہ بیس سالوں میں یہی ایک لاکھ پاؤنڈ اگر ہم بزنس میں لگاتے ہیں تو ہمیں اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے تو جتنا فائدہ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا فائدہ بیس سال میں ان ایک لاکھ پونڈ سے ملے گا وہی جو فائدہ ان کا ہوتا ہے وہ آپ پر انٹرسٹ کی صورت میں ملازم کرتے ہیں تو مثلا اگر ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس میں ہمیں پچیس ہزار کا فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو وہ تو قرضہ دیں گے ایک لاکھ کا لیکن آپ سے وصول کریں گے ایک لاکھ پچیس ہزار تو ایک لاکھ تو وہی اصل قرضہ ہے جو آپ نے دیا ہے اور آپ واپس کر رہے ہیں یہ پچیس ہزار انٹرسٹ ہے سود ہے وہ جو آپ سے واپس دے رہے ہیں ایک کام تو وہ یہ کرتے ہیں اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر بیچ میں آپ بینک کرپٹ ہو گئے آپ وہ پیسے ادا نہ کر سکے تو یہ مکان جو آپ نے خریدا ہے قسطوں پر اور ان سے مارکیٹ دے کر تو وہ کیا کریں گے کہ اس مکان کو بیچیں گے وہ خود آ کر پھر اس مکان کو بیچیں گے اور جب وہ بیچیں گے تو ان کو اپنے پیسے چاہیے آپ کا نقصان ہو یا فائدہ ہو اس سے ان کو کوئی غرض نہیں وہ اس کو بیچ کر آپ سے اپنا پیسہ وصول کریں گے اور آپ گئے کھڈے میں یہ ہوتا ہے سودی مورگیج کے طریقہ اور جس کو اسلامک مورگیج کہا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہی مکان جو آپ خریدنا چاہتے تھے ایک لاکھ بیس ہزار میں بینک آپ سے کہے گا کہ یہ ایک مکان میں خریدوں گا اپنے لیے ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مکان میں خریدوں گا اپنے لیے ایک لاکھ بیس ہزار میں اور آپ کو دوں گا ایک لاکھ پچاس ہزار میں قسطوں پر ایک طریقہ وہ یہ کرتے ہیں یہ بھی عام طریقہ ان کا چلتا ہے دوسرا طریقہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس میں کتنا حصہ شامل کر سکتے ہو مثلا آپ نے اگر کہہ دیا کہ بیس ہزار میں کر دوں گا اور ایک لاکھ وہ آپ لوگ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں آپس میں پارٹنر بن کر اس مکان کو خریدتے ہیں ہم دونوں آپس میں پارٹنر بن کر اس کو خریدتے ہیں اور فقی اصطلاح میں اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں یعنی یہ کامل پارٹنرشپ کی صورت نہیں ہوتی یہ ناقص ادھوری شرکت کی صورت ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے ظاہر کے زیادہ پیسے تو انہوں نے دیے ہیں ان کا جو حصہ ہے اس مکان میں وہ آپ کو رینٹ پر دیتے ہیں تو وہ آپ سے دو چیزیں وصول کرتے ہیں ایک تو آپ سے قیمت بھی وصول کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ سے کرائے کے مد میں رینٹ بھی وصول کر رہے ہیں اور یہ کرائے کے مد میں وہ کہتے یہ ہیں عالم پھر بعد میں کرتے ہیں یا نہیں لیکن کہتے یہ ہیں کہ بعد میں ہم اس کو قیمت میں شامل کریں گے تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ادھر سے وہ انٹرسٹ تو یہاں پر ہے نہیں لیکن وہ رینٹ کو بڑھاتے بہر حال ان کا طریقہ اللہ عالم بھی کہاں تک جائز ہے یا نہیں مجھے تو ظاہر ہے کہ اس چیز کی کوئی خاص مہارت ہے نہیں بہتر یہ کہ جو اس میں ماہر مفتی عثمانی صاحب ہیں یا یہاں پر جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو علماء تو انہی سے رجوع کیا جائے وہ زیادہ تفصیل سمجھا سکتا ہے لیکن طریقہ بہرحال اس کا یہی ہوتا ہے جو میں نے اس کا جی ہاں۔ ہاں۔ <laughs> صلاحت وسلم علیہ رسول اللہ یا صلاحت وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہنا صرف ایک موٹی سی بات ہے اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ بڑے عاشق رسول ہیں یا صحابہ بڑے عاشق رسول تھے کون ہے صحابہ ان کے عشق میں کوئی شک ہو سکتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو راستے میں ایک جگہ وہ تھوڑی دور جا کر ایک جگہ ایسے بیٹھے جیسے کہ قضاء حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے پیشاب کے لیے اور پھر وہاں سے اٹھ کر آ گئے کوئی پیشاب وغیرہ نہیں کیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کہنے لگا کہ اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ چلو آپ کی سنت ہو جائے جنہوں نے نبی کے خون کو کو زمین پر گرنے نہیں دیا اس پی لیا جنہوں نے نبی کے وضو کے پانی کو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیا اس کو بدن پر مل دیا یہاں تک کہ آپ کی تھوک اور بلغم کو اپنے بدن پر تبرک سمجھ کر ملتے تھے ان سے بڑا عاشق رسول تو کوئی نہیں ہو سکتا نا اور پھر جب جنگوں کا نمبر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے حملوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں سے اپنی کمر سے روکا خود مر گئے لیکن آپ کے قریب آنے نہیں دیا ایک موقع پر غزو احد کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کا ایک لشکر آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ کون میری تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے گا سات انصاری صحابہ یک بعد دیگرے اس تلوار کو لے کر لڑتے رہے شہید ہوتے رہے سات بندے شہید ہوئے تو ان سے بڑا عاشق تو کوئی نہیں ہو سکتا نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود بھی تھے اگر وہ آ کر کہتے کہ وسلم علیہ یا رسول اللہ تو بات سمجھ میں بھی آتی تھی کہ سامنے موجود ہیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لیکن یہ نہیں جب وہ آتے وہ عام سلام کرتے السلام علیکم اللہ یہ کہتے اور جب درود پڑھتے تو یہی درود پڑھتے جو صحیح حدیثوں میں جن درودوں کا ذکر آیا ہے وہ ان درودوں کو پڑھتے تھے یہ صداد وسلم یہ بات کی ایجاد ہے یہ ان لوگوں سے ثابت ہوئی ہے تو صحابہ اگر کسی کام کو نہ کریں اور بعد والے عاشق بن کر اس کام کو کریں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ایسے عشق کو تو فصق ہی کہا جا سکتا ہے عشق نہیں کہا جا سکتا اللہ ہماری اس طرح کی عزت بازی سے اور ان چیزوں سے حفاظت کرنا ہے کہ جو اصل راستے کو ہی ہم سے چھپا ڈالے سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك